جنگل کے انگر شہزادی ایک وقت کا قصہ ہے ایک بہت دور دراز کی سلطنت میں ایک ملکہ رہتی تھی جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی خوبصورتی پوری کائنات میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی ملکہ اور بادشاہ سکون سے رہ رہے تھے اپنی سلطنت پر حکومت کرتے ہوئے پر ایک دن ان پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی جب ملکہ بہت بیمار ہو گئی حکیم صاحب ایسا کچھ تو ہوگا جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے ہر ممکن علاج آزما لیا ہے حضور اعلیٰ پر ہم کچھ کر نہیں سکتے حضور اعلیٰ ملکہ عالیہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں عزیزہ حکیموں کو تنگ کرنا بند کرو میرے میاں تمہیں کچھ نہیں ہوگا جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا نہیں ایک وقت آئے گا جب تمہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا کبھی نہیں یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا اسی لیے میں تمہیں وقت دوں گی کہ تم میری غیر حاضری کے عادی ہو جاؤ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تم دوبارہ نکاح کرو گی تو تم ایسی خاتون سے نکاح کرو گی جو میرے مانند خوبصورت ہو مجھ سے وعدہ کرو کوئی بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنی خوبصورت تم ہو محبت میں لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں اپنی بیٹی کا خیال رکھنا اس رات ملکہ کا انتقال ہو گیا بادشاہ غم میں معطلا ہو گیا حالانکہ وہ حقیقت اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا ایک سال تک بادشاہ نے نکاح متعلق سوچا بھی نہیں جب تک کہ ایک دن اس کے درباری اس کے حضور نہیں آئے حضور اعلیٰ اس ملک کی خواتین کا نظریہ ہے کہ یہاں کوئی موجود نہیں جو ان کی نمائندگی کرے مرد اتنے ماہر نہیں ہوتے جتنی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ خواتین اور بچوں کے مسلوں کی پیروی کر سکیں ہماری سلطنت میں تو تمہارے خیال سے ہمیں کیا کرنا چاہیے حضور میری گستاخی کو معاف کرے پر ہماری سلطنت کو ایک ملکہ کی سخت ضرورت ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی حضور اعلیٰ یہ صرف سلطنت کی تنظیم کے لیے اہم ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ نکاح کر لیں ٹھیک ہے پر میری بیوی کی آخری خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسی خاتون سے میں نکاح کروں جو اس کی مانند خوبصورت ہو بادشاہ سلامت ہم اپنے پیغام دور دور بھیجیں گے مرحوم ملکہ کے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو سلطنت کے درباریوں اور نوابوں نے پیغام رسا بھیجے دور دور ملکوں میں پر کوئی بھی خاتون اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی ملکہ ہوا کرتی تھی اور سال گزرتے گئے ایک دن بادشاہ کا ایک پرانا دوست ان سے ملنے آیا بادشاہ حضور او گیرسن تم مجھے وکٹر کہہ کر مخاطب کرو شہزادی کو بلاؤ یقین نہیں آتا اتنے سال گزر چکے ہیں اتنے سال بعد بنا اس سے او لو وہ آ گئی میری بیٹی ماشاء اللہ یہ تو ہو بہو ملکہ کی طرح لگتی ہیں ویسے ہی سنہرے بال ویسے ہی نورانی خوبصورتی یہ تو بھو بہو ملکہ کی طرح لگتی ہیں اس کے دوست کے ان لفظوں نے بادشاہ کے دل پر نستر چبھا دیا اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا آخر وہ وعدہ جو اس نے اپنی مرتی ہوئی ملکہ سے کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا بادشاہ نے اپنے درباریوں کو دربار میں طلب کیا ملکہ کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسی خوبصورت خاتون جو ان کی مانند ہی حسین ہو وہی سلطنت کی ملکہ بنے مجھے اعلان کرتے ہوئے مشرت ہو رہی ہے میں نے ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈ لیا ہے جو انہی کی مانند خوبصورت ہے ایک ہی خاتون جو ان کی طرح ہی خوبصورت ہے اور وہ ہے ان کی اپنی بیٹی وہ ملکہ بن کر تخت نسی ہوگی اور اس کا وواہ ہوگا وزیر عالم کے بیٹے کے ساتھ جو میرے بعد بادشاہ بنے گا یہ سن کر شہزادی کو خوشی نہیں ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا اس نکاح سے بچنے کا کوئی ایسی شہ مانگ کر جو حاصل کرنا ممکن نہ ہو ابا حضور یہ میں کیا سن رہی ہوں یہ تمہاری امی کی تمنا تھی میری بیٹی پر میں کسی ایسے سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں یہ تمہاری امی کی تمنا تھی لیکن بہت ہو گیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہے میں وزیر اعظم کے بیٹے سے نکاح کر لوں گی پر وہ مجھے چار چیزیں مہیا کرائیں جو میں مانگ رہی ہوں جو بھی تمہاری خواہش ہو پوری کی جائے گی ٹھیک ہے تو پھر مجھے تین لباس چاہیے ایک اتنا ہی سنہرا جتنا سورج ہے ایک چاندی کی مانند چاند کی طرح اور تیسرا اتنا ہی چمکیلا جتنے تارے ہیں اور آخر میں مجھے ایک ایسا انگ رکھا چاہیے جو جنگل کی ہزار چیزوں سے بنا ہو پر کسی پھول کسی پرندے یا کسی جانور کو نقصان پہنچائے بنا اچھی بات ہے بیٹا تمہاری خواہش پوری کی جائے گی تو بادشاہ نے اپنی سلطنت کے سب سے اعلیٰ جلاحوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ ان لباسوں کو بنے اس نے اپنے فوج کے اعلیٰ سپاہ سلاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس انگرکھے کے لیے سامان اکٹھا کریں شہزادی نے سوچا کہ اس نے کوئی ناممکن سے شہ مانگی ہے اور اس لیے اسے وزیر اعظم کے بیٹے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھو اسے تلسم کہو یا موززہ جلاح کامیاب ہو گئے ایک ایسے لباس کو بننے میں جو سورج کی طرح سنہرا تھا اور دوسرا چاند کی مانند چاندی حا اور تیسرا ستاروں کی طرح چمکیلا تھا اور انگرکھا بنا گرے ہوئے پنکھوں سے سوکھے پتوں سے اور ٹہنیوں سے اور اس طرح کسی بھی بشر کو چوٹ نہیں پہنچی تھی انہوں نے شہزادی کو ایک تلسمی اخروٹ بھی دیا جس میں چاروں لباسوں کو تہ لگا کر رکھا جا سکتا تھا میری پیاری بیٹی تمہاری تمام خواہشیں پوری کر دی گئی ہیں اب تمہارا نکاح وزیر اعظم کے بیٹے سے ہوگا پر ابا میں کسی ایسے سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں ہوں تم نے وعدہ کیا تھا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اتنی خوبصورت شہزادی نہ ڈھونڈ سکے جتنی خوبصورت میری امی تھیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ کے لیے سب سے خوبصورت تھی امی کا مطلب یہی تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ محبت میں لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں یہ کیسے بہت ہو گیا اگر تمہیں اپنی ماں کا ذرا بھی خیال ہے تو تم ان کی یہ خواہش پوری کرو گی کل تمہارا نکاح ہوگا پر شہزادی ایک ایسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تو اس نے محل سے دور چلے جانے کا فیصلہ کر لیا مجھے معاف کرنا ابا جان کسی دن آپ یہ سمجھ پائیں گے شہزادی گھومتی رہی پورے ملک میں جنگل جنگل گاؤں گاؤں ایک دن تھک جانے کے بعد اسے ایک کھوکھلا درخت ملا اور وہ اس کے اندر سو گئی جب وہ گہری نیند میں تھی اس ملک کا بادشاہ جہاں یہ جنگل تھا وہاں سے گزر رہا تھا اس کے سپاہیوں نے اس عجیب باشندے کو دیکھا جو درخت کے کھول میں سو رہی تھی اور بادشاہ کو اس کے متعلق اطلاع کی حضور اعلیٰ وہاں درخت کے کھول میں ایک عجیب و غریب باشندہ ہے انسان جتنا ہی بڑا ہے پر وہ ایسا انگرکھا پہنے ہے اور اتنا عجیب ہے جیسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو جاؤ اسے محل میں لے آؤ تو سپاہی واپس درخت کے کھول میں گئے اور شہزادی کو جگایا جاگو کون ہو تم میں ایک بشر ہوں جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ ٹھکانا چلو ہمارے ساتھ محل میں چلو تمہیں وہاں پر کام ملے گا تو شہزادی محل میں گئی جہاں اسے سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا اور وہ باورچی خانے کے خادمہ کے طور پر کام کرتی رہی کئی مہینوں تک باورچی کی مدد کرتے ہوئے ایک دن بادشاہ نے ایک دعوت دی سب تیاری کر لینے کے بعد دعوت شروع ہوئی شہزادی نے باورچی سے پوچھا حضور یہاں سارا کام ہو گیا ہے کیا میں جا کر رقص دیکھ سکتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دعوت گاہ میں داخل نہیں ہوں گی ٹھیک ہے پر اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم آدھے گھنٹے میں واپس آؤ گی باورچی خانے کی صفائی کرنے کے لیے شکریہ حضور میں آؤں گی شہزادی اپنے کمرے میں دوڑی گئی اس نے اپنے منہ اور ہاتھ سے خالیق صاف کر لی اپنے اخروٹ سے اس نے وہ لباس نکالا جو سورج جتنا سنہرا تھا اور اس نے اپنے سنہرے بال کھلے چھوڑ دیے اور رقص کی محفل میں گئی جیسے ہی وہ داخل ہوئی ہر کوئی حیرت زدہ ہو گیا اس کے اس لاجواب حسن کو دیکھ کر پر بادشاہ اس کے سوائے کسی اور کے ساتھ رقص نہیں کر رہا تھا جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اب مجھے جانا ہوگا حضور اعلیٰ رک جاؤ شہزادی غائب ہو گئی لوگوں کی بھیڑ سے اور تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آئی اس نے اپنا جنگل کا انگرکھا پہنا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کالیک سے پھر سے ڈھک لیا اور واپس باورچی خانے میں کام کرنے چلی گئی میں واپس آ گئی ہوں حضور کیا میں صفائی کرنا شروع کر دوں نہیں صفائی ملتوی ہو سکتی ہے پہلے بادشاہ کے لیے شوربہ بناؤ جی حضور شہزادی نے بادشاہ کے لیے شوربا تیار کیا اس نے پیالے میں اپنے سونے کی انگوٹھی بھی ڈال دی اس کے اوپر شوربا اڈیلا تاکہ وہ انگوٹھی دیکھی نہ جا سکے اور بادشاہ کے لیے یہ شوربہ بھیجا بادشاہ نے اس کے پہلے کبھی بھی اتنا لذیذ شوربہ نہیں پیا تھا اسے وہ انگوٹھی ملی اور اس نے باورچی کو طلب کیا باورچی کیا آج رات تم نے شوربا بنایا ہے حضور اعلیٰ باورچی خانے میں کھانا بنانے کی ساری ذمہ داری میری ہے ہاں پر کیا واقعی تم نے ہی بنایا ہے یہ شوربہ یقیناً تمہارے جیسا نہیں لگتا کیا کوئی مسئلہ ہے حضور آلہ ہاں یہ شوربہ کسی بھی اس شوربے سے بہتر ہے جو اس سے پہلے میں نے پیا ہے یہ یقیناً تمہارے ہاتھ کا نہیں ہو سکتا باورچی خانے کی خادمہ نے اسے آپ کے لیے بنایا ہے بلاؤ اسے تو شہزادی کو بلایا گیا بادشاہ سے ملنے کے لیے کیا یہ شوربا تم نے بنایا ہے جی حضور اعلیٰ کیا یہ تمہاری ہے میرے جیسی غریب خادمہ کے پاس کیسی ایسی انگوٹھی ہو سکتی ہے حضور اعلیٰ تم مجھے اس کی یاد دلا رہی ہو جسے میں آج رات رقص کی محفل میں ملا تھا خیر شوربا بہت ہی لذیذ ہے شکریہ ذرا نوازی کے لیے شکریہ حضور کچھ دنوں بعد محل میں ایک اور دعوت رقص ہوئی ایک مرتبہ پھر سے شہزادی نے باورچی سے اجازت مانگی رقص دیکھنے کے لیے اس مرتبہ اس نے اپنا وہ لباس پہنا جو چاند کی طرح روپہلا تھا بادشاہ نے اس کے ساتھ رقص کیا پر جیسے ہی آدھا گھنٹہ بیت گیا وہ غائب ہو گئی اور پھر سے باورچی خانے کی خادمہ بن گئی میں واپس آ گئی ہوں حضور کیا میں صفائی کرنا شروع کر دوں نہیں صفائی ملتوی کی جا سکتی ہے پہلے بادشاہ کے لیے شوربہ بناؤ جی حضور اس مرتبہ شہزادی نے اپنا سونے کا ہار نکالا اور اسے پیالے کے پیندے پر رکھ دیا اور اس کے اوپر شوربا اڈیل دیا تاکہ وہ دیکھا نہ جا سکے اور اسے بادشاہ کے پاس بھیجوا دیا اتنا لذیذ شوربا میں نے آج تک نہیں کھایا یہ کیا ہے ایک ہار باورچی اور باورچی خانے کی خادمہ کو بلایا جائے جب باورچی اور خادمہ وہاں پہنچے کیا آج رات تم نے شوربا بنایا ہے ہاں حضور اعلیٰ کیا یہ تمہارا ہے مجھ جیسی غریب باورچین کے پاس ایسا ہار کیسے ہو سکتا ہے حضور تم مجھے ایسے انسان کی یاد دلا رہی ہو جسے میں آج دعوت رقص پر ملا خیر شوربا بہت لذیذ تھا شکریہ ذرا نوازی کے لیے شکریہ بادشاہ خود کو روک نہ سکا اس باورچی خانے کی خادمہ اور اس خاتون کا راز جاننے سے جس سے وہ دعوت رقص میں ملا تھا وہ اس احساس سے جدا نہ ہو سکا کہ وہ دونوں ایک ہی انسان تھے اس لیے جب اگلے دعوت رقص کا وقت آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حقیقت کی تحقیقات کرے گا حضور یہاں سارا کام ہو گیا ہے مہربانی کر کے کیا میں جا کر رقص دیکھ سکتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں میں دعوت گاہ میں داخل نہیں ہوں گی ٹھیک ہے پر اس بات کا دھیان رہے کہ تم آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی باورچی خانے کی صفائی کے لیے شکریہ حضور میں آؤں گی شہزادی نے اپنا وہ لباس جو ستاروں جیسا چمکیلا تھا اسے پہنا اور رقص کی محفل میں گئی بادشاہ اس کے سوائے کسی اور کے ساتھ رقص نہیں کر رہا تھا اور جب وہ رقص کر رہی تھی بادشاہ نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں سرکا دی جو اسے پہلے دن ملی تھی شہزادی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوا آدھا گھنٹہ گزر گیا مجھے اب جانا ہوگا حضور رک جاؤ کیوں آج رات تھوڑی زیادہ دیر تک موسیقی چلے گی پر مجھے رک جاؤ موسیقی دیر تک چلتی رہی اور اس طرح شہزادی کو ذرا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ واپس باورچی خانے کے خادمہ کے بھیش میں آئے اس نے اپنی انگلی پر وہ انگوٹھی بھی نہیں دیکھی وہ باورچی خانے میں دوڑی گئی کہاں تھی تم بادشاہ شوربے کے لیے انتظار کر رہے ہیں میں معافی چاہوں گی میں جتنی جلدی ہو سکے اسے بناؤں گی شہزادی نے سونے کی چوڑی پیالے میں ڈالی اور اسے شوربے سے ڈھانک دیا اور شوربا بادشاہ کے لیے بادشاہ نے اسے طلب کیا کیا آج رات تم نے شوربا بنایا تھا ہاں حضور کیا یہ تمہاری ہے میرے جیسی یہ غریب باورچین کے پاس اس طرح کی چوڑی کیسے ہو سکتی ہے حضور پر تمہارے جیسی غریب باورچین کی انگلی میں یہ انگوٹھی کیسے آئی ہاں حضور آلہ تم ہی وہ خاتون ہو جس کے ساتھ میں رقص کر رہا تھا کون ہو تم اور پھر شہزادی نے بادشاہ کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتایا تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا پہلی مرتبہ جب میں تم سے دعوت رقص میں ملا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ صرف میری خوبصورتی سے متاثر ہوئے ہیں یا آپ مجھ سے اتنی محبت کر سکتے ہیں کہ صبر رکھیں اور میرے متعلق تحقیقات کریں تب بھی جب آپ مجھے باورچی خانے کی خادمہ سمجھتے ہیں کیونکہ میری امی نے کہا تھا کہ محبت میں لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے پرواہ نہیں اگر تم حقیقت میں باورچی خانے کی خادمہ بھی ہوتی کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی ہاں میں ضرور کروں گی آخر کار شہزادی کو اپنی سچی محبت مل گئی اس نے بادشاہ سے نکاح کیا اس کے والد کو بھی نکاح کے لیے بلایا گیا اور شہزادی اور اس کا شوہر ہمیشہ راضی خوشی رہے